جی جی جی جدھر جھر جدھر ج

ہو ہاں مجھے چاہے پہروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے چاہے پہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں میں روتا ہوا ہاں۔ تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کو جانا میں غریب چاک دینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا تڑ پا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا پا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ سی امان مدینے جانے والا مدینے جانے والا مدینے جانے والا جاؤ جاؤ سی امان مدینے جانے والا مدینے جانے والا مدینے جانے والا جاؤ جاؤ امان اللہ مدینے میں میرے آقا مدینے میں بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے تن تک سائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا مل جائے پھر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا اذن مل جائے اذن مل جائے گر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا میرے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہو آقا تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہو جو حکم ہو تم مدمنے میں گھومنے آئے دیا پاک کی دیوار چومنے آئے تیروشہ متی رے متی مئی

سر پر میں بھائی جاؤں البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کرو ایسا تو ایک سجدہ کروں کرو ایسا ایک سجدہ کرو ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں کرو ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں نہ جاتے کا اس قدر سامان کر جاؤ نہ جاتے آخرت کا آخرت کا اس قدر سامان کر جا طلبہ بادشاہ کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جا طلبہ بادشاہ کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جا کبھی روزے سے ممبر پر کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی رو سے ممبر تک کبھی سے رو جے کبھی رو سے ممبر تک کبھی ممبر سے رو دے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کبھی رو سے ممبر تک کبھی ممبر سے رو جے کبھی رو سے ممبر تک کبھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں جاسی لٹا نوا اس کا جو کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے کبھی ہم گنبدے خزرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر کے کوچے میں کسی صورت یہاں یا یا بریا رسولے مہا دشم کر بریا رسولے بنا دو بنا دو میرا دینا پتی تم بنا دو سہابک بکرے مدینہ تم بتمو سہابک رے مدینہ بدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مسینا مسلا مسدہ متیدہ متیدہ مس کا متی متی مسیحا متی متی

رنگ پر ہے عجب رنگ رنگ پر ہے بہارے مدینہ کے سب جنگ ندی ہیں سارے مدینہ کے سب جنگ ندی ہیں سارے مدینہ لگے گل دے دل چڑ بل کچن چھو بل کچن میٹے مدینہ تصور اوبر بے تصور سس اوبر تصور چنچے سس اوبر بچنچے مدینہ پہنچ جائیں گے شاہ اللہ مدینہ پہنچ آیا کہ اب آیا جیتا کتا ہل لے گم کا چلیں گے مدینہ میں مجھے ہو کپی مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ندینہ یو یا پیار کا با وہاں سج گوبت یو پیار کا پا وہاں کو بد یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ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 بات دیکھو کار باتوں دیکھ چکے اب کا دیکھا دیکھو پدینہ پدینہ چکا ظلمت دل وہ سائے سنگے اسود خاک گوشی مدینہ کبھی با دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ملتظم سے تو گلے لگے نکالے ارمان ادب و شوق کا یا باہ ملجنا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلا کعبہ بسرت محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو تیرے مزاج ملے خوب کرم کے چھینٹے ابرے رحمت کا یہاں زور برتنا دیکھو تھا کا اہل عبادت کے لیے مجرموں آؤ یہاں عید رو شمبا دیکھو رب سے بسمل کی بہاریں تم میں دل خونا بت کا بھی تڑپنا دیکھو میرے مادر کا مزاد دیتی کیا دے حکیم گوشے جن سے ماں باپ پتا یا کرم ان کا دیکھو کر چکی رفا کا باتیں نظر پروار دے تو خام کے کے درے والا دیکھو مسلے پروانا پھرا کرتے تھے کس شما کے گرد اپنی اس شما کو پروانا یہاں کا دیکھو میری آنکھوں سے میرے